انہیں کا ہے ان ہاں، کی جگہ تم آئے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأما محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه کما آ رہی سلاط و سلام یہ مصر احمد بن حنبل اور ان کی کتاب و زہد سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو بسنت صحیح مروی ہے حدیث کے راوی ہیں حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ آئے گئے ہاں؟ آئیے آئیے ان شاء اللہ ان شاء اللہ آ تو محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لحمی ابدہ المؤمن ان اللہ لحمی ابدہ المؤمن کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں نہیں ان اللہ تعالی ان اللہ عبدہ المؤمن من الدنیا ابدنیا وہ کما تحم الطعام اب تخافون تخاف ایک مومن کو سب سے بڑی نعمت جو نصیب ہوتی ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی دین اسلام ہے دین اسلامی وہ نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کہا انسان ساری نعمتیں پا جائے اگر دین کی نعمت سے محروم ہے تو ساری نعمتیں بیکار ہیں ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر انسان کو دین مل جائے تو سمجھو کہ اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی رب العالمین فرماتے ہیں اکمل تو لقم دین اکم و ات تو والی کم نعمتی و ربی تو لقم الاسلام دینا حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی اور آپ نے تمام لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا وہ یہ تھی الم اکمل تو لقم دین آج ہم نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا وہ اتمن تو علیہ کم نعمتی اور میں نے اپنے انعامات پورے کر دیے تم پر ورزی تو القم الاسلام دینا اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اس لیے ہمیں اور آپ تمام ساتھیوں کو اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور دنیا کی تقریباً ساری چیزیں ہی سوائے چار چیزوں کے آپ نے ساتھ نمایا انسان کو دین سے دور کر دینے والی اور ان کے دین کو خراب کر دینے والی ہیں دنیا کلوہا مل اونا آپ رشاط نماتے ہیں دنیا کلوہا مل اون و مل اون تم معافی اللہ ذکر اللہ و والا او عالم او متعلم آپ نے شاط نمایا دنیا کلحا مل دنیا کی ہر چیز انسان کو اس کے دین سے ہٹا دینے والی ہے دنیا کلحا مل دنیا کی ہر چیز انسان کو دین سے دور کر دینے والی ہے اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے دین میں بگاڑ پیدا کر دینے والی ہے صرف چار چیزیں ہیں اللہ ذکر اللہ اللہ تعالی کا ذکر ہو ذکر الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے قرآن پاک میں ہے فد قرونی اد قرکم تم مجھے یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے اتنی قربت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے وما والا اور صرف وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے ہر نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نماز بھی اللہ کو پسند ہے رودا بھی اللہ کو پسند ہے یہاں تک کہ چلتے پھرتے کوئی مسلمان سامنے آ گیا مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لینا یہ چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کو پسند ہے تو سب سے پہلے چار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتی ہیں باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں ذکر الہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب پسندیدہ نیکیاں اعمال ہیں نمبر تین عالم عالم عالم ایک ایسی مخلوق ہے ایک عالم ایک ایسی نعمت ہوتی ہے ایسی نعمت ہے کہ عالم انسان کو اللہ کے بندوں سے قریب کر دیتا ہے ایک عالم حق جو ہوگا جو علماء ربانی ہوں گے ان کی صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور بندے جو ہیں اپنے واد نصیحت اپنے علم اپنے تقریر اپنے محنت اپنے جستجو سے اللہ تعالیٰ سے دور رہنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا اسی لیے کہا جاتا ہے کائنات میں انبیاء کے بعد صرف علماء ایک گروہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالی سے جوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں نمبر چار او متعلم متعلم جو ہوتا ہے ایک طالب علم ہے متعلم ہے وہ دین سیکھ رہا ہے آپ اس کی مدد کریں گے آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے آپ اس سے محبت کریں گے تو طالب علم کی محبت اور اس کی خدمت بھی انسان کو اللہ تعالی کے قریب کر دیتی ہے اسی لیے جب آج دنیا کی بہت ساری چیزیں میں نے کہا دنیا کلہ ملعونہ مل اوڑا امرسا دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دینے والی ہے یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالی کے قریب کرتی ہیں اور اسے دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ دنیا کے مال دولت جاہ و حسمت کرسی کی لالچ منصب کی فکر اور انسان اللہ اکبر مال و دولت کا حریث ہو جائے تو یہ انسان کے دین کو مکمل طور پر بگاڑ دیتی ہیں دنیا کی دو چیزیں خاص طور سے مال اور دولت کے ہر کرسی اور دوست کا فکر اسی لیے نبی علیہ فرماتے ہیں ماضی ادانی جا عانی ارسلا فی غنم بے دے رہا من ہر المرء مر یہ دین ہی المال و وہ شرط اور کما کالا رہے آج سمے دو بھوکھے ڈھیریے لاوارس بکریوں پر بکریوں کے روہر میں داخل ہو جائے بکریوں کا چرواہا غائب ہو گیا واپس چلا گیا ہے رات کی تاریخی ہے رات کی تاریخی میں بکریاں ایک جگہ موجود ہیں اور چرواہا بھی غائب ہے کوئی انسان بھی موجود نہیں ہے وہ دونوں بھوکے بیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں گھس جائیں تو جتنا بکریوں کا نقصان بکریوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آدمی کو مال کی ہرس اور کرسی کی ہرس آدمی کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے دنیا کی ساری چیزیں انسان کو انسان کے دین اور ایمان کو بگاڑنے والی سوا چند چیزوں کی اب اللہ رب العالمین اگر کسی بندے پر اپنا کرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر فضل کرتے ہیں تو اپنے فضل و کرن سے آدمی کے دین کو بچا لیتے ہیں نبی علیہ شام کی حدیث جو میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے محمود ابن نویز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں اللہ کے رسول یہی بیان فرما رہے ہیں ان تعالی لا لحمی عبده المؤمن ان اللہ تعالی للہمی اب دہل میرا مینا دریا بہو کما تہم احام ہاں، شراب شراب ان اتحاف نہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے جب محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو دنیا داری سے اللہ تعالیٰ اپنے مومن محبوب بندے کو اس کے دین کی حفاظت کے لیے مومن کو دنیا داری سے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے ایسے ہی بچاتے ہیں کما تہمون مرید اکم امام ام شراب تخافون و جیسے اپنا تمہارا کوئی عزیز و دو سہباب بیوی بچوں میں سے کوئی بیمار ہو تو اس مریض کو اگر کھانے کی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں کوئی ٹھنڈی چیز پیتا ہے تو نقصان پہنچاتی ہیں نبی نے اتنی پیاری تشویش دی کہ نے شاپ جیسے کمے سے ہر آدمی اپنے مریض کو نقصان دینے والی کھانے پینے کی چیزوں سے بچاتا ہے بچہ روتا ہے ہے مریض آپ کا بے قرار رہتا ہے لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ چیز مریض کھائے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا اور ذرا سوچیں مریض کو وہ چیز بڑی پیاری ہے بڑی محبوب ہے لیکن مریض کو اپنی بیماری کا احساس نہیں کہ ہم یہ چیز کھائیں گے تو ہمیں نقصان دے گی آپ اس سے محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے اس لیے بیٹا کتنا بھی چاہتا ہے کہ فراقی ہمیں مل جائے لیکن آپ ماں باپ اس کو کھانے پینے نہیں دیتے کیوں بچہ پسند کر رہا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اس چیز کا کھانا پینا بچے کے لیے مدیر اور نقصان دہ ہے آپ نے ساتھ روایا جس طرح سے اپنے مریض کو نقصان دہ کھانے پینے کی چیزوں سے تم لوگ بچاتے ہو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے مومن محبوب بندے کو دنیا کی ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے جو دنیا کی چیزیں اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں یہ بڑا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اس کو دنیا کی ان تمام چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں وہ چاہتا ہے دنیا کی چیزیں ہمیں ملے لیکن اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کو دے دیں گے تو بندے کے دین کو خراب کر دے گی اسی لیے بندے کے چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ان تمام دنیاوی چیزوں سے محروم کر دیتے ہیں جو اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہوں اسی لیے حضرت قطادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل اور امام تلمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر جو الفاظ نقل کیے ہیں اس میں بڑی وضاحت ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ صاحب نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو کر کے اس کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس کی کسی ادا کو پسند کر کے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ ہما دنیا کما یا حد کم یا یعنی سکی مہو الما آپ ارشا فرماتے ہیں نبی ریتا شام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں اپنے کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ہر موقع پر بندے کی کتنی ہی خواہش ہو کتنی ہی تمنا ہو کتنی بھی دعائیں مانگ رہا ہو کسی چیز کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو ان تمام چیزوں سے بچا لیتے ہیں جو اس کے دین کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے بندے کی ضرورت بھی رہتی ہے بندہ چاہتا بھی ہے بندہ مانگتا بھی ہے بندہ پسند بھی کر رہا ہے لیکن بندے کو یہ پتا نہیں کہ اگر یہ چیز مل گئی تو ہمارے دین کو نقصان ممکن ہے کہ آپ کے چاہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دے دے اس چیز کی محبت غالب آ جائے اور آپ اپنے دین کو خراب کر ڈالیں اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسے بہت ساری نعمتوں سے محروم کر کرتا ہر اس نعمت ہر اس دنیا کی چیز سے جو اس کے ایمان کو اور دین کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے بندہ تو سوچتا ہے کہ ہم نے مانگا اللہ نے دیا نہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر دے دیتے تو اس کا دین قائم نہ رہتا یہ آپ نے فرمایا کما ید الحد کم یہ یعنی ہم شکیم ہو مرلم جیسے تم میں سے کوئی آدمی اس کا آدر عزیز بیمار ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی اس کو نقصان پہنچانا پہنچاتا ہے تو تمہارا مریض ٹھنڈا پانی مانگتا رہتا ہے ڈھونڈتا رہتا ہے روتا رہتا ہے ضد کرتا رہتا ہے لیکن ہر چیز کے باوجود اس بچے کی خواہش کو ٹھکرا کر کے آپ ٹھنڈے پانی سے اس کو محروم کر دیتے ہیں یہ کچھ شانی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے اسی لیے حضرت امام بحقی رحمت اللہ رے اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا حضرت حدیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نما باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں اور یہ بڑے مشہور صحابی ہیں حدیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے اللہ کی قسم میرے بھائی دین کی اہمیت اگر معلوم ہو تو اس طرح سے حالات سے سمجھوتا کرتا ہے حضرت حدیفہ ابنی یمان کا علم ان کا تقوا ان کی تفقو ان کا فہم دین ذرا سوچو کہ اللہ کے رسول وسلم کے ارشادات کہ اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور کسی بندے سے محبت کر لیتے ہیں تو ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ بندے کو محروم کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوتی ہے جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے جو اعمال اور نیکیوں سے روک دینے والی ہوتی ہے حضرت ابن یمان کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے زندگی کا سب سے محبوب دن روز سنر کہیں سمجھ میں آئے گی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے اپنی زندگی کا سب سے محبوب دن سب سے زیادہ دل کو خوش کر دینے والا دن سب سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والا دن وہ ہوتا ہے کہ میں بھوکھا پیاسا اپنے گھر لوٹ کر کے کہیں سے آتا ہوں اور راستے میں سوچتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کہ گھر جاؤں گا تو یہ کھانا ملے گا یہ پکا کر کے بیوی تیار رکھی ہوگی گرم گرم روٹیاں ملے گی بہت کچھ سوچ کر کے آتا ہوں لیکن جب گھر پہنچا اور اپنے بیوی سے کھانا مانگا تو بیوی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہوئے کہتے ہیں سرتاج آج تو کوئی چیز پکانے کے لیے تھی ہی نہیں آپ تھے نہیں وہ کوئی چیز سامان نہیں تھا اس لیے آپ کھانے کا ہم کوئی انتظام ہی نہیں کر سکے کہتے ہیں کہ اس وقت بیوی بی پر غصہ ہونے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع لگ گیا اس کا مطلب کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں دیکھا آپ نے کہتے ہیں میں اس لیے خوش ہو جاتا ہوں اپنی بیوی کو تلاش نہیں دیتا گالیاں نہیں دیتا گھسکارتا نہیں پھٹکارتا نہیں جھگڑے لڑائی نہیں بلکہ میں سوچتا ہوں آج اللہ تعالیٰ نے شاید آج کی روٹی ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہوتا زیادہ مزیدار بیوی پکائی ہوتی کھانا کھا کے تھکا مادہ سو جاتا نماز چلی جاتی جماعت چلی جاتی اس کا مطلب کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر چاہے کیوں تھکے مادے تھے محنت مزدوری کی ہوئے اور کہیں اچھا کھانا کھا لیتے تو ہو سکتا ہے ایسی نیند ڈالی جاتی کہ ہماری جماعت چلی جاتی نماز چلی جاتی کہتے یہ سوچ کر کے میں خوش ہو جاتا ہوں اور وجہ کیا ہے لوگوں کہا لیے یہ تو پاگلوں کا کام ہے یہ تو بےکوف لوگوں کا کام ہے کہ بھوکا ہے تو خوش ہو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کانوں نے نبی علیہ شام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگوں واہ اللہ للمؤمن من دنیا من المریض اہلہ وعام ہو شراب بہ کا واقعہ رہتا صاحب میں نے نبی علیہ نئی سرکشاؤں کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کبھی اللہ تعالی اپنے ایک ماں باپ اپنے مریض بچے کو نقصان دہ گداؤں اور پانی سے جتنا بچاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز دنیا کی بندے کو نہ دے جس کی وجہ سے بندہ دین سے بے دین ہو جائے جو ہمارے بندے کی عبادت میں خلل انداز ہو جائے جو ہم بندے کو ہم سے دور کر دے ہماری یاد سے غافل کر دے جتنا کوئی ماں باپ اپنے بچے کے صحت کی فکر کرتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ اپنے محبوب بندے کے دین کی حفاظت کی فکر رکھتا ہے پھر آگے بیان کرتے ہیں وہ بھی ذرا سنو وہ ہو تو وہ نہ ہو اور کتنی بڑی چیز میں کیوں خوش ہو جاتا ہوں پاگل نہیں ہوں بلکہ اس کی وجہ جو ہے کہ ان کانوں نے نبی یہ شام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگوں اشد ہے للمؤمن اشبل ایک مومن بندے سے اگر کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کی مغفرت کی جتنی فکر رکھتے ہیں کوئی پیارا باپ اور پیاری ماں اپنے بندے کی بھلائی اور مستقبل کی بھی اتنی فکر نہیں کر پاتا میرے بھائیو اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال طریقے سے محنت کوشش جد جہد کرنے کے بعد جتنا اللہ حلال رسک دے دے جتنا اللہ تعالی ہمارے ضرورتیں ہم نعمتوں سے نواز دے ان پر کناس کریں حلال طریقے سے زیادہ کی آپ کوشش کریں لیکن اب اس دین کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑ جائیں اگر بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے جتنا آپ چاہتے اتنا نہیں ملتا تو کم سے کم یہ سمجھے کہ ایمان کے بعد اللہ مسجد تک نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم چاہ رہے تھے اللہ نے ہم کو نہیں دیا اس چیز کے مل جانے کے بعد شاید ہم مسجد میں نہ آتے اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے رہ جاتے دنیا تو چمک جاتی لیکن دین ہمارا برباد ہو جاتا اللہ کے قریب ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتی ان اللہ ابد المومنا میرا دنیا وہ جو کما تحمون مری رقم تام شراب تحافون رہی او کما کالا رہی سرا شام اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کے دین اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں رزق دے جس میں ہمیں زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تھوڑا دے لیکن حلال کا دے اور دین اور ایمان ہمارا سلامت رہے باقی انشاءاللہ شاء اگلے ہفتے اکول قولی یادہ واس اللہ من کل دم بھی تو گئی سبحان کا بحمد کا اشحد اللہ الا انتا استغفرك کا واتو گئی کتنے منٹ ہوں بائیس منٹ اور ہیں ان لا الا انت کا شدو اللہ